اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے اس سمت کروڑوں سینے ہیں اس سمت اگر ہیں تیر بہت واجب الحترام معزز علماء کرام اور میرے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور دوستوں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے جہاد کی اس محفل میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ورنہ کہاں وہ انڈیا کی جیل اس کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ان کے مسلح پہرے دار اور کہا یہ آزاد فضائیں دعا کرو کہ اللہ تعالی دوسرے قیدی ساتھیوں کو بھی رہائی عطا فرمائے ابھی تو انڈیا پیٹ رہا ہے ماتم کر رہا ہے کہ مولانا چلے گئے انشاءاللہ اللہ نے کہا تو ستر اور ساتھی بھی آئیں گے جلدی اور کشمیر بھی آئے گا اور انشاءاللہ بابری مسجد بھی تعمیر ہوگی جس اللہ رب العالمین نے انڈیا کو زمین و آسمان کے درمیان فضاؤں میں شکست دی ہے وہ اب بھی شکست دینے پر ہے لیکن اللہ تعالی کی نصرت اور مدد کو اپنے ساتھ لینے کے لیے آسمان سے جبرائیل امین کو زمین پہ اتارنے کے لیے پتھروں کو دشمن کا ٹینک تباہ کرنے والا ہتھیار بنانے کے لیے میرے مسلمان بزرگوں اور بھائیوں صرف ایک کام تمہیں اور ہمیں کرنا ہوگا اگر وہ کام ہم نے کر لیا انشاءاللہ دیکھنا آسمان سے فرشتے ضرور اتر کے زمین پہ آئیں گے آج تو تم ان کھیتوں میں ہل چلاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوری زمین تمہارے لیے مسخر کرے گا اور دنیا کے وہ ظالم ملک جو آج ہمیں دور سے بیٹھ کر بھونکتے ہیں انشاءاللہ مسلمانوں کے جوتے صاف کر کے روٹی کی بھیک مانگیں گے روٹی کی بھیک مانگیں گے اور وہ جنہیں آج نشہ ہے دنیا پہ قبضہ کرنے کا وہ بھی مسلمانوں سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے پھریں گے صرف ایک کام کرنا ہے اگر وہ کام تم لوگوں نے کر لیا اللہ کی قسم انڈیا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی قسم امریکہ کچھ بھی نہیں ہے کلنٹن میرے رب کا مقابلہ کر سکتا ہے انڈیا کا واجپائی میرے رب کا مقابلہ کر سکتا ہے اور بتوں کے سامنے جھکنے والے ایک رب کے سامنے سجدہ کرنے والوں کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں اور ہو ہی نہیں سکتا بربادی تک دنیا میں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جانا کسی ماں نے ایسے بچے کو دودھ نہیں پلایا جو مسلمانوں کے سامنے ٹھہر سکے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے دنیا نے بدر کا میدان بھی دیکھا ہے عہد کا میدان بھی دیکھا ہے فتح مکہ کا میدان بھی دیکھا ہے یارموک اور کاپسیا کے میدانوں کو بھی دیکھا ہے روم و فارس کے تباہ ہونے کو بھی دیکھا ہے اور تاتاریوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگوں کو بھی دیکھا ہے اور ہمارے جو بند کے شاملی کے میدان کو بھی دیکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسے پیر کو بھی دیکھا ہے جو پیر بھی ہے مسلمانوں میں مجاہدین کا امیر بھی ہے لوگوں نے مولانا قاسم نالوتوی کو ہاتھ میں تلوار لے کے لڑتے دیکھا ہے سید احمد شہید جیسے پیر لوگوں نے دیکھے جو بالا کوٹ پہ جا کے شہید ہو گئے آج نگلی پیرا کون کہنا بنا کو نظر چاہ تے ونجو تا چار چار ککڑی کھا رہے کتا پھونگے ڈر ڈرتے گھر کے بیٹھے ہونے سید احمد شہید جیسا پیر ہونا چاہیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسا پیر ہونا چاہیے جنہوں نے ایک طرف مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں اور پھر جب اس اللہ کے لیے جان دینے کا معاملہ آیا ہاتھوں میں تلواریں لے کر بندوقیں لے کر میدانوں میں نکل کھڑے ہوئے بالکل اپنے نبی جناب رسول اللہ کی طرز پر یہاں کے لوگوں اگر پیر بنانا حدیم داد اللہ مہاجر مکی جیسے شخص کو پیر بنانا کسی ایسے لٹیرے کو اپنا پیر نہ ماننا جو یہاں نمازیں نہ پڑھتا ہو کہتا ہوں میری نمازیں مکہ مدینہ میں ہوتی ہے اگر کوئی سچا پیر ہو ہوگا وہ ہاتھ میں جن کوف اٹھائے گا تلوار اٹھائے گا رب کے لیے جان دے گا رب کے لیے خون دے گا یہ لمبے چولے پہن کے بیٹھنے والے ہاتھوں میں موٹی موٹی مالا رکھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے پیر نہیں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں قوم کی بیٹیاں لٹ گئی ان پیروں کے ہاں کوئی فرق نہیں آیا مسجدیں اجڑ گئی یہ کپڑوں پر مزار بناتے رہے کشمیر کی بہن کے سر سے دوپٹا اتر گیا یہ کپڑوں پہ ہری چادریں ڈالتے رہے ماں بہنوں کے سہار گزر گئے انہیں کوئی ترس نہ آیا کہ یہ میدانوں میں نکل کر جان قربان کرتے اور پیرو اگر تم اللہ کے بندے تھے تم اللہ کے لیے جان دیتے اگر تم اللہ کے عاشق تھے اللہ کے لیے قربانیاں دیتے اگر تم رسول اللہ کے عاشق تھے رسول تو ستائیس بار میدانوں میں نکلا تم نے بتاؤ کتنی جنگیں لڑی سچا پیر تو وہ ہوتا ہے جو رات کو پہ کھڑے ہو کے رب کی آیتیں پڑھتا ہے جس کی نظر کسی بے پردہ عورت پہ نہیں پڑتی جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ دنیا نہیں بناتا دنیا لٹاتا ہے سچا پیر تو وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے عشق میں ایسا مبتلا کہ بار بار میدانوں میں جا کے کہتا ہے ربا تیرا نبی ان میدانوں میں آ کے زخمی ہو گیا تھا اور کے میدان میں پیارے نبی آقا مدنی کے دانت ٹوٹ گئے تھے جسم جسم زخمی ہو گیا تھا تیرا زخمی ہو گیا تھا اللہ تو مجھے بھی زخم دے دے تاکہ میں تیرے نبی کا ہم شکل تو بن سکوں حضرت اویس کرنی کے بارے میں آتا ہے سچے عاشق تھے رسول کے جب پتا چلا نبی کے دانت ٹوٹے اپنے دانت بھی توڑا ڈالے آج کیسا سچا عاشق ہے جو قیامت کے دن نبی تو زخمی حالت میں رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور یہ آ کر کہے گا کہ ربا تیرے نام پہ میں نے پانچ مربع زمین اپنے مریدوں سے لے لی سب کچھ لوٹ لیا تھا اپنے مریدوں کے پاس کچھ نہیں چھوڑا تھا یہاں کے مسلمانوں اللہ کی مدد آج بھی آنے کے لیے تیار ہے لیکن صرف ایک کام کرنا ہوگا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں وہ کام کرو گے یا نہیں کرو گے اگر تم نے وہ کام کیا زمین کے ساتھ آسمانوں پہ خدا تمہارا نام لکھ دے گا اگر تم نے وہ کام کیا رب تمہارا نام اپنے ولیوں کی فہرست میں لکھ دے گا اگر تم نے وہ کام کیا جنت کی حورے تمہیں دیکھنے کے لیے پہلے آسمان پہ آیا کریں گی اگر تم نے وہ کام کیا سمندر کی مچھلیاں بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گی دلوں کے اندر چوٹیاں بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گی یہ ہوائیں بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گی اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا کرو گے نہیں کرو گے وہ کام سارے کرو گے انشاءاللہ بچوں کو بھی کراؤ گے عورتوں کو بھی کراؤ گے آج سے انشاءاللہ کام صرف ایک پتہ ہے کیا کام ہے سارے کے سارے آج سے مسلمان بن جاؤ اللہ کی قسم شک ہے ہمارے اور آپ کے بارے میں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہمیں کلمہ تو پڑھا دیا ختمہ بھی کر دیا لیکن ہم مسلمان ہیں ذرا اپنے دل سے پوچھو ذرا اپنے گھر کی چار دیواری سے پوچھو اللہ کی قسم ہم مسلمان ہو یہ ہو نہیں سکتا دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غالب آ جائے ہم مسلمان ہو یہ ہو نہیں سکتا دنیا کا کوئی کافر ہم پہ ظلم و ستم ڈالے گی ہمت کر کے پھر زندہ سلامت بچ سکے ہمیں غور کرنا ہوگا ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ہم اس کلمے کے مطابق مسلمان ہیں یا نہیں سارے مسلمان بنے گے نہیں بنے گے انشاءاللہ ذرا غور کرو تھوڑا سا سوچو ہم مسلمان ہیں اگر ہم مسلمان ہیں ہم پہلے قرآن پڑھتے ہیں یا پہلے جا کے انگریز کی کتابیں پڑھتے ہیں آج اگر ہمارا حکمران مسلمان ہو امریکہ اور انگلینڈ کا ویزا نہ لینا پڑتا ہمارا حکمران رب کو سجدے نہیں کرتا امریکہ کو سجدے کرتا ہے اگر آج ہماری پولیس مسلمان ہوتی تھانے دار صاحب ایس ایچ او صاحب آئی جی صاحب اگر تم مسلمان ہوتے اللہ کی زمین پر کسی ماں بہن کی عزت نہیں لٹ سکتی تھی نہ ہوتا آج یہاں سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ ایک کاغذ ہاتھ میں لے لو اور گرتے جاؤ نبی جیسی شکل کتنے مسلمانوں نے بنائی ہے اور کتنے انگریزوں جیسی شکل بنائی ہے تمہارا کلیجہ کٹ جائے گا مسلمان تجھے کیا ہو گیا کیا تجھے نبی کی شکل سے نفرت ہے کیا تجھے نبی سے پیار نہیں ہے کیا نبی سے زیادہ دنیا میں کوئی اور حسین آیا ہے تجھے مائیکل جیکسن کی شکل اچھی لگتی ہے جس کی ٹینٹ میں پیشاب ہے جو غریب ہے چمینا ہے تجھے پاک مدنی کی شکل اچھی نہیں لگتی صبح صبح کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہوا مسلمان کاش تو اپنے نبی کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتا تیرے چہرے پہ جب اس طرح چلتا ہے چلتی ہے میرے نبی کے دل پہ خنجر چلتا کاش تو انگریز سے کیا دیتا انگریز تو, تو بندر اور کتے سے بھی بدتر ہے تیرے جیسی شکل کیوں بناؤں میں تو اپنے آقا مدنی جیسی شکل بناؤں گا میرے کپڑے بھی آقا جیسے میری شکل بھی آقا جیسی میرا سر بھی آقا جیسا میری شلوار بھی آقا جیسی میرا کرتا بھی آقا جیسا میرا جینا بھی آقا جیسا میرا مرنا بھی آقا جیسا میرا بولنا بھی آقا جیسا میرا سوچنا بھی آقا جیسا جس چیز پہ آقا کا پاؤں گرا وہاں میرا خون گر کے رہے گا اس صدی کے نوجوان خود کو مسلمان کہنے والے اپنے سکن کو ستر سے زائد تلواریں لگی وہ جھٹکتا جا رہا تھا زمین پہ جا کے نبی کے پاؤں پہ سر رکھا خدا نے روح نکال لی اور تیرے جسم پہ تو ایک زخم نہیں لگا تو نے کیوں چہرے کو اپنے چہرے سے الگ کر لیا تو نے کیوں نبی کی سنت کو جمع کیا تو خوبصورت نہیں لگتا اللہ کی قسم خوبصورتی نبی سے پیدا ہے یہ سورج کیا ہے یہ چاند کیا ہے یہ دنیا کا حسن کیا ہے یہ سارے حسن کٹھے کر لو پھر حضرت یوسف کا حسن بھی ملا لو تب بھی میرے نبی کے سائے جیسا حسن بھی نہیں آ سکتا اس لیے سائے کو زمین اٹھاتی نہیں مسلمان ہیں ہم جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے ہم جس کو اپنے روٹے ہوئے رشتے داروں کو بھی منا کے لاتے ہیں اور رسول کے دین کو دھکا دے کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں کہتے ہیں شادی ہم ہندو کے طریقے پہ کریں گے بتا مسلمان تو مسلمان ہے جب گھر میں مراٹا ہوتا ہے کوئی میت ہوتی ہے سارے پرانے نئے رشتے دار جمع اور کہتے ہیں نبی کے دین کو دھکا دے کے گھر سے نکالو اس کو دفن بھی ہندو کے طریقے سے کرے ساری رسمیں ہندوؤں والی شادی بھی ہندوؤں والی مراکہ بھی ہندوؤں والا نام یہ کہ ہم مسلمان اور زمیندار صاحب اگر تم مسلمان ہوتا خدا کی قسم تیری زمین کئی کئی فصلیں اگاتی اس لیے آج تو کھاد ڈالتا ہے سپرے کرتا ہے مگر زمین تیرے گناہوں کی نحوست سے بھری پڑی ہے اور دلا کرنے والوں کل کیا حجر ہوگا جب تمہاری پیشاب کی جگہ تمہارے چہروں پہ لٹکی ہوئی ہوگی کس منہ سے رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے زانی جب ان کی شرم جائے ان کے چہروں پر لٹکا دی جائے کس منہ سے شراب پینے والے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جلسہ گاہ میں آگے بیٹھ کے سی آئی ڈی کرنے والوں ہماری تقریریں لکھ لکھ کے اوپر بھیجنے والوں ذرا گربان میں جھانکو مسلمان بھی ہو یا نہیں میری تقریر پر تو کوئی کیا کچھ کرے گا میرا رب مجھے انڈیا سے بچا کے لایا ہے یہاں بھی زندگی کے جتنے دن ہے کوئی نہیں روک سکے گا انشاءاللہ کوئی سامنے نہیں آ سکے گا جب مرنے کا وقت ہوگا جھومتے ہوئے انشاءاللہ رب کے پاس چلے جائیں گے اپنا ہی تو رب ہے صدر صاحب ہمارا رب تم سے پیارا ہے وزیر اعظم صاحب ہمارا رب تم سے پیارا ہے لوگ تم سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں ہم رب سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں مسلمان تو مسلمان بن جا اللہ کے لیے تو مسلمان بن جا تیری قبر تیرے سامنے ہے یہ تو نے گھر پہ جو ٹی وی کا انٹینا لگا کے اپنی بیٹی کو بے پردہ مرد دکھانے کا سلسلہ شروع کیا بتا تو مسلمان تیری غیرت کو کیا ہو گیا کل کا مشرق اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا تو تو اس سے بھی بدتر ہو گیا تو نے اس عورت کو اپنی بیٹی کو غیر مرد دکھانے کے لیے گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دیا وہ نیکر پہن کے آئیں گے ان کی رانے ان کی جاگے تیری بیٹی دیکھے گی شرم مسلمان کس منہ سے تو خود کو مسلمان کہتا ہے دے اس ٹی وی کو اپنے گھر سے لگا کی آج کا جھنڈا پھر دیکھ فرشتے بھی تیرے گھر پہ اترا کریں گے انشاءاللہ اللہ تو مسلمان تو بن رب تو تجھے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے چار پیسے کی تنگی آتی ہے ہاتھ اٹھا کے بھیک مانگتے ہو اور رب کے سامنے کیوں نہیں جاتے ہو لوگوں سے کیوں بھیک مانگتے ہو بھیک مانگنے والوں کے چہرے اڑے ہوئے ہوں گے کیا منہ دکھاؤ گے جا کے کیا منہ دکھاؤ گے جا کے نبی کو سود کھاتے ہو بینکوں سے جا کے سود لیتے ہو بتاؤ پیسے کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا وہ بتاؤ امیری فتح امیری فخر کی چیز ہے یا غریبی فخر کی چیز ہے میرا نبی لین لال تھا یا پیڑ پہ پتھر باندھ کے گزارے کرتا تھا ہائے نبی چاہتا تو بہت پہاڑ کو سونے کا بنوا لیتا لیکن غریبی فخر کی چیز تھی غریبی میں عزت تھی غریبی میں غیرت تھی نبی نے غریبی کو گلے لگایا آج کا مسلمان کیوں غریبی کو لالت سمجھ کے سود کھاتا سود کھانے کا گناہ معلوم ہے آپ کو ایک لکما سود کا کھانا اپنی ماں کے ساتھ بتیس بار دلا کرنے سے بدتر ہمارے حکمران بھی سود لالا کے دیتے ہیں کہ کھاؤ ہمارا مسلمان بھی قرآن سے بے نیاز میں ایک بات پوچھتا ہوں بتاؤ گے مجھے جب خوبصورت سا بچہ پیدا ہوتے ہیں گھر میں ہوتا نہیں ہوتا چھوڑا دیا جی باہر سیلے گھر کیا نیت کریں گے تھانے دار پر ایسے سو تاکہ رشوت کھاتے جہنم میں تو بنے ایک انگریز کی تعلیم کرے سو ٹاٹا ٹاٹا کرے کوئی بار سولہ لولا لنگڑا پیدا کی بنا جی تو مول بڑے سولہ دینا وقت کا دیتے یہی کچھ رب کو دینے کے لیے رہ گیا تو رب تمہارا محتاج نہیں ہے رب تمہارا محتاج نہیں ہے نہ دو رب کو دلیل بھی تو خود ہو رہے ہو اگر ہر مسلمان نیت کر لے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤں گا مسلمان بناؤں گا پھر ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا تھانے دار بنے گا جب تک قرآن نہیں پڑھ لے گا میں اسے کچھ اور نہیں پڑھاؤں گا کرتے ہو نیت سارے انشاءاللہ نہیں پڑھاؤ گے یہ بچہ قیامت کے دن گرے پکڑے گا رب کہے گا بتا تو ڈانس کیوں کرتا تھا رب کہے گا بتا تو داڑھی کیوں منڈاتا تھا تو سود کیوں کھاتا تھا تو جھوٹ کیوں بولتا تھا بچے کیا کہیں گے یا اللہ تعالیٰ ورگی سب کو تباہ کر دیتا ہے ان سب کو قرآن کہنا پڑھایا ہے علاقہ کو انگریز کی نسل بنایا ہے ربا سارے گھر پنج قرآن ہم پر پڑھن کئی کو کہنا ہوتا ہے سارے گھر چی قرآن ہم سونے خلاف دیوت بلیٹتے رکھیا تھے پر پڑھن کئی کو کہنا ہوتا ہے ربا تیرے قرآن کو اتا سٹ بھتا ہی جس پر دیا تھے گھر آدے بیٹھ کیا وہ بھلے گا قیامت تو آنے والی ہے ہر شخص نے مر جانا ہے مسلمانوں وعدہ کرو مسلمان بنو گے اللہ کے لیے وعدہ کرو کرو وعدہ مسلمان بنو گے تمہارا نام مسلمانوں والا ہوگا انشاءاللہ شکل مسلمانوں والی ہوگی انشاءاللہ روزی مسلمان والی ہوگی انشاءاللہ لباس مسلمانوں والا ہوگا تعلیم مسلمانوں والی ہوگی پھر آخری چیز جو مسلمان ہے وہ ضرور جہاد بھی کرتا ہے حضور کے زمانے کے کسی مسلمان کا نام بتاؤ جو جہاد والا نہیں تھا کہتے ہیں گھر کے طویل تھی گئے جادو کر دیتے کہیں میں آجم سارے اسے کرو نا جادو ودے سے تھے اصل انڈیا دے وڈے وڈے پنڈت اصا جے کو دیکھو یہ ڈھا سٹے دے تھے میں آجم غریب کو ڈھاؤ نہ پتہ لگ بنے اگر میرے سامنے پانچ منٹ کھڑے بھی تھی گئے ہوئے نا انشاءاللہ تا کوئی نام دیتا اپنا نام ہٹا چھوڑے سا اور رب دے قرآن جتنی طاقت ہے کوئی جادو کچھ نہیں کر سکتا کوئی جن کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھوت کچھ نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتا آدم سے ایک پورا خاندان پریشانی والا ہے میں آدم نسخہ دیتے نا پریشانی دا حل دیتے نا تو کرے تو عمل خاندان کے بابا جی تو حضرت عامر ابن جموں جیسا بن جا جس کے چار بیٹے میدان جنگ میں تھے ٹانگ لنگڑی تھی اللہ کے نبی سے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے جہاد میں لے جائیے تیرے رستے میں لڑوں گا تلوار چلاؤں گا کہا کہ تو نہیں جا سکتا تو کیسے چلے گا کہا ربا میں چاہتا ہوں اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلتا تھا خاندان دے بدکو رب کو قربانی دے والے بڑو دیکھو تارے گھر سکون آندے یا نہیں آندا خاندان کی اماں کو حضرت زنیرا جیسا ہونا ہوگا آنکھیں نکال دی مگر نبی کو گالی نہیں دی اما خنسا جیسا ہونا ہوگا چار بیٹے دبا کرا دیے پوچھتی ہے بیٹوں کا چھوڑو بتاؤ آقا کا کیا حال ہے میرے مدنی سرکار کا کیا حال ہے چار پتر اللہ دے رستے قربان کراتے بھی کوئی فخر کہنا ہے پریشان ہے کہ میرے کو تو کچھ نہیں تھی اگر خاندان میں سکون چاہتے ہو بچوں کو معاذ اور معاوضہ رحمان بن عوف کے ایک طرف آتا ہے چاچا جی ابو جہل کیڑا ہے بے باسو چاچا جی ابو جہل کیڑا ہے پتر تسا کیا کرے سو او بہو ظالم ہے چاچا جی اتا سنے او سارے نبی کو ستایا ہے سارے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے سارے نبی کو درد پہنچایا ہے کو کو قتل قتل کرنے کر جے کرے سو آرام نال کیڑا باسو آگے او بچے دیا گے جاتے ابو جہل کو زمین دے ستا اج نبی مدنی کو تکلیف کیا رکھی ہو سی جیل ان کو رب دسینا ہو سی بوسنیا دیا مسلمان دے دیا لٹ کی دے گئے چیچنیا دے اندر دور ہزار مسلمان کچھ دفن تھی گئے جنازہ بھی نصیب نہیں تھیا کفن بھی نصیب نہیں تھیا کشمیر ہے جہاں ملا ہوتا ہے پیٹ چاک کرتے بچے کرتے انہیں کو ذبح کر دیتا گیا مسجد جہیز گئے مسلمان شراب پی نہ بیٹھے مسلمان دلا کرے نہ بیٹھے کافر مسلمانوں کو ذبح کی تھی ویلے نبی کو تکلیف تھی ہوتی کہنا تھی آج کوئی ماں سے محبت کہنی آج کوئی نبی واسطے جان دے والا کہنی اللہ واسطے جان دے والا کہنی آج کو آج قوم پرستی کا نعرہ ہوئے سارے جان دے بے نظیر دے پچھوا دے ودی انہیں بے نظیر قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ کوئی رب کو آخر والا کہ نہیں ربا تیرے واسطے جان دے ون کو تیار اللہ تو اپنے دین کو اونچا کر دے بے شک میرے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے تھی وجن تیرا دین اونچا تھی وجے بے شک ایسا مٹی ایک خاک اس مل بنی گھر میں سکون آئے گا اگر گھر کی بچیوں کی یہ حالت ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کی تھی کہ زیور اتار اتار کے جہاد کے لیے دے پھر گھر میں کوئی تعویذ نہیں کر سکے پھر گھر میں سب سے بڑی تعویذ گھر میں یہ ڈش انٹینا جو لگایا ہوا ہے ٹی وی کا انٹینا یہ جس گھر میں ہوگا اس گھر میں سکون آ ہی نہیں سکتا لکھ لو لکھ لو اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا شرم کرو اندر پانچ قرآن اور اوپر ڈش انٹینا لگاتے ربا کاری قرآن بل قرآن قرآن کے بہت سارے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لانت بھیجتا ہے مردودہ مجھ پہ عمل تو کرتا نہیں مجھے پڑھے جا رہا جب پانچ قرآن گھر میں پڑے ہوئے لانت بھیج رہے ہیں اس گھر میں برکت ہو سکتی اس گھر میں سکون ہو سکتا ہے اس گھر میں صحت آ سکتی ہے بل کہیں کو کینسر دی تھی کہیں ٹی بی لال مرتے رب کو جان دے والے بڑوں شہادت دی موت ماچی کروں بھی زیادہ مٹھی ہے خدا کی قسم کھیر بھی زیادہ مٹھی ہے جنت کے کھیر بھی زیادہ مٹھی ہے تو آ رستے تھے ایمان والے رستے تھے آ کر اسلام والے رستے تھے کر الحمد للہ آج بہت سارے مسلمان مسلمان بننا شروع ہو گئے ہمارے بھاول پور کے ایک ڈاکٹر صاحب کل میں بیمار تھا تھوڑا سا ان سے ملنے گیا مغرب کی نماز کا وقت ہے تین بار دوڑ کے کھڑکی سے جا کے سن رہے ہیں آزان کی آواز تو نہیں آ رہی جہاد کے لیے ڈبا رکھا ہوا ہے سامنے کہ جو فنڈ دینا چاہتا ہے یہاں دے دے خود بھی تیار ہے نکلنے کے لیے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مبارک ہو مسلمان ہو گئے مسلمان ہو گئے ہو مبارک آج تو انگلینڈ اور برطانیہ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہاں ایک شخص تھا مسلمان نام کا شراب پیتا تھا نائٹ کلبوں میں جاتا تھا کسی نے اسے ہماری بابری مسجد والی تقریر کی کیسر دے دی اس کی بیٹی نے ابا یہ سن سنا روٹا گیا شراب پھینک دی پکا مومن بن گیا کعبہ میں جا کے دم دم پی شراب چھوڑ کے خدا نے اسے دم دم پلانا شروع کیا یہاں اس گاؤں کے لوگ نیت کر لے کہ ہم مسلمان ہیں رب دے کوسر کا پانی بھی پلائے گئے آج سے ہر چیز ختم صرف اسلام اونچا ہے سب مسلمان بن گئے نہیں بن گئے انشاءاللہ سارے میرے ساتھ میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول دل سے کہہ دو اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے اونچا اللہ سب سے پیارا اللہ ہی مقصود ہے اللہ ہی مطلوب ہے اللہ ہی محبوب ہے یہ جیئیں گے اللہ کے لیے مریں گے اللہ کے رستے میں نکلیں گے شکل بھی اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں گے گھر بھی اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں گے رسول کے طریقے پہ آئیں گے رسول جیسی شکل رسول جیسی صورت رسول جیسا طریقہ رسول جیسا مقصد اسی پہ جینا ہے اسی پہ مر کرنا کیا کیا نیت پکا مسلمان بڑھ دیا جی، ان شاء اللہ میرے گرا دن تھے داڑیاں چھلواتے اے نیت کریں کہ آج کنوا کا مدنی دی شکل ہوتی سی ساری ان شاء اللہ کرو حاطے نیت رب دے دا پہ ان شاء اللہ رشتہ ملتی ہے ان شاء اللہ ملتی جیڑی عورت آتی ہے نا کہ میں داڑھی والے نال شادی کہنا چاہے سا وہ اگر مدینہ چھوندی تو منافق ہوں کیونکہ نبی دی بھی داڑھی ہے وہ سارے عورت ہے آج تیوں جی دیا خدا نے پیدا کر دی تین آدمی داڑھی والے نال شادی کرے سو داڑھی مون کے سب ڈر لگے کیا پتا مسلمان ہی ہے یا کہنا کیونکہ پہلے تو وردی ہونی چاہیے نا وردی ٹھیک ہونی چاہیے جی کہنا پولیس والا اگر کپڑے پا کے بتا ہوئے لوگ کھلے مرے سن کیا مرے سن وردی پا سارے جدے مرے شکل مسلمان والی بنتی ہے ان شاء اللہ کون کون تیار ہے اپنے گھر سے انتینا اتارے گا ٹی وی کا انشاءاللہ کون کون تیار ہے اللہ خوش رکھے اللہ آباد رکھے پکی نیت کر کے جانا اس انتینے کی جگہ جہاد کا جھنڈا لگاؤ گے انشاءاللہ اچھا کون مسلمان تیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کو, کو تیر لگ رہے تھے صحابہ بچانے کے لیے آئے سات صحابہ شہید ہوئے اپنی جانیں قربان کی آج نبی کے دین پر تیر لگ رہے ہیں کون سے ایسے نوجوان ہیں جو جہاد کی ٹریننگ کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ انڈیا کو تباہ کریں گے جا کے انشاءاللہ اچھا وہ مسلمان جنہیں نیت کی ہوئے کہ جہاد کہنا کہنا کدے مرسو ہاتھ کھڑا کریں جنہیں کدے کہنا مرسے ہاتھ کھڑا کریں جنا کو جہاد بنتے گولی لگ ویسی رہتے محفوظ رہتے بالکل وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں کوئی کہہ نہیں بیٹا کہنا مرتے بالکل جو نہیں مریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں سب نے مرنا ہے اچھا ایک سوال کا جواب دو مر کے کس کے پاس جانا ہے شیطان کے پاس اللہ کے پاس اللہ پیارا ہے مٹھا ہے سونا ہے محبت ہے نال دال چلو زیادہ یا تھوڑی ماں کنو زیادہ یا تھوڑی ولیوں نے اللہ بنل کو ڈرنا چاہیے یا تمنا کرنی چاہیے اور تمنا کرو تمنا کرو رب نے کھیر کے شہد تیار کر رکھے مزیدار شہی تیار کر رکھے نہیں تارا جڑی شہ کھاؤ پیٹ درد ہے اتنا جڑا کچھ کھا سو درد کہنا تھی سی پسینہ آتی سب کچھ ہزم تھی ویسی اتنا دھپ ہے اتنا دھپ بھی کہنا ہو سی اتنا چھا انسان ہو سی ان چھائے کی ٹھنڈک کہنا ہو سی سکون ہو سی چاہیے نہیں چاہیے جنا کو چاہیے اپنی گال سے پکے روائے واخر ہوتا ہوا نہ رسول الكريم